حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہم لوگ حجت الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوئے اور کا چاند چڑھنے ہی والا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص عمرے کا احرام باندھنا چاہے باندھ لے اگر میں قربانی نہ لایا ہوتا تو میں بھی عمرے کی نیت سے لبائک پکارتا ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو لوگوں میں سے کسی نے عمرے کا احرام باندھا اور کسی نے حج کا احرام باندھا میں عمرے کا احرام باندھنے والوں میں شامل تھی انہوں نے فرمایا ہم لوگ روانہ ہوئے حتیٰ کہ مکہ شریف پہنچ گئے ابھی میں حیض تھی کہ عرفہ کا دن آ پہنچا اور میں نے ابھی عمرے کا احرام نہیں کھولا تھا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صورتحال عرض کی تو آپ نے فرمایا اپنا عمرہ رہنے دو سر کے بال کھول کر کنگی کر لو اور حج کا احرام باندھ لو انہوں نے فرمایا میں نے ایسے ہی کیا جب حسبہ کی رات آئی اور اللہ تعالیٰ نے ہمارا حج مکمل کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ نما کو بھیجا وہ مجھے سواری پر اپنے پیچھے بٹھا کر تنعیم لے گئے اور میں نے وہاں سے احرام باندھ کر عمرہ کیا چنانچہ میں نے عمرہ کر کے احرام کھول دیا اس طرح اللہ نے ہمارا حج اور ہمارا عمرہ دونوں پورے کر دیے اور اس میں نہ قربانی تھی نہ صدقہ اور نہ روزے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار